حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے روزے دار کون ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے جنازے کے ساتھ کون گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں آپ نے پوچھا آج تم میں سے کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں نے آپ نے پوچھا تو آج تم میں سے کسی بیمار کی تیمارداری کس نے کی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان میں یہ نیکیاں جمع نہیں ہوتی مگر وہ یقیناً جنت میں داخل ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو چوہتر